وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے اور اس طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا